اس ملک میں شراب پینا قانونی طور پہ جائز ہے یہ مدرسے والے پیتے ہیں کوئی اور پیتا ہے ہمیں ایسے ایسے خط آتے ہیں اگر یہاں سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں آپ کا چلے گا باہر آئے گا غم کی وجہ سے آپ کو ان میں سے کوئی نہیں ملے گا جس نے کبھی بجلی چوری کی ہو جس نے کبھی ٹیکس چوری کیا ہو جو کسی کرپشن کے اندر مبتلا ہو جس نے کبھی پٹاخہ تک کیا ہو تم کہتے ہو دھماکے ہم تو اس مسجد جیسی پاک سرزمین پہ پٹاخے بھی برداشت نہیں ہمارے علماء تو پمپلٹ چھاپتے ہیں کہ یہ شب برات کے نام سے کیے ہوئے پٹاخے بھی بند کرو اس سے بھی ملک کی فضا خراب ہوتی ہے کیا تمہیں اس ملک کے ایسے محافظ ملیں گے تم رات کو جب سوتے ہو اور تمہارے بہت سارے اہلکار نائٹ کلبوں میں ناچ رہے ہوتے ہیں یہ علماء سجدوں میں آنسو لیے اس ملک کی سالمیت کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں جب مسلمانوں تم سینماؤں کے باہر کھڑے ہوتے ہو ان مدرسوں میں رات کے تین بچے چھوٹے بچے کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں وہ عذاب جو سینماؤں کی ننگی فلموں کی وجہ سے زمین کے قریب آ چکا ہوتا ہے ان مدرسوں کی تلاوت سے واپس چلا جاتا ہے